سیدی و سندی محبی و محبوبی مشری و عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ جس کے دل میں عشق و محبت اللہ رسول کا پیدا ہو جاتا ہے اس کو محبوب کی ہر ہر ہر متعلق چیز سے محبت ہو جاتی ہے جیسے کل ہمارے حضرت والا دامن برکات ہوں جو بنگلہ دیش میں ان کے اشعار پڑے جا رہے تھے ناز شریف کی بنگلہ زبان بنگلہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن جو بار بار مدینہ شریف کا نام آتا تھا اور الحمد للہ دل مسرور ہو جاتا تھا وہ عقیل اس نام میں کیا لطف ہے جس مقام پہ مقام کے نام سے اس, صاحب مقام کا کیا عالم ہوگا اس کے عشق و محبت میں دل کا کیا عالم ہوگا مدینہ شریف کا نام میں جو لطف ہے اور وہاں کی ہار ہاتھ تو بات نہ کرو نہ مجلس کے دوران طاقت کو مقابلے اجازت ہے مجلس ختم ہو جائے تو چلاؤ کھیلو دوڑو سب کی اجازت ہے یہاں کھیلو سب جب دین کی بات ہو جب خاموش رہو تو کیا بات کریں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے بتاؤ کیا بات ہوئی کے کیش ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ یہ یس مدینہ یہ شام مدینہ یہ یسوح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے کلا میں مبارک تجھے قیام مدینہ بلا جان کیا جاؤ مینا عالم بلا جان کیا جاؤ مینا عالم تیرا کیسے خوش خراب ہے خوش خراب مدینہ یعنی اس کا خوشی کا اور لطف کا کیا عالم ہوگا بلا جانے کیا جاؤ مینا عالم ساری دنیا کی دولتیں ساری دنیا کی سلطنتیں اور ساری دنیا کی لذتیں اور حسینہ نے عالم کا نمکیات اور ساری لذات کا خلاصہ بھی اگر مل جائے لیکن اے خوش حرام مدینہ جس کو مدینہ شریف کی حاضری روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو رہی ہے جو اللہ اور رسول دونوں کا مہمان ہے مدینہ شریف میں جب حاضری ہوتی ہے تو اللہ کا اور رسول کا دونوں کا مہمان ہوتا ہے تو اس اے خوش حرام مدینہ کیا تیرے لطف کا بلا جا تیرے لطف کا عالم جام و مینا عالم کیا جانے تیرے لطف کا عالم بلا جان کیا جانو مینا بلا جان کیا جانو مینا تیرا کہ ہے خوش خراب مدینہ مگر یہ لطف بھی الگ الگ ہے ہر ایک کا ذوق ہر ایک کا شوق ہر ایک کی محبت اللہ اور رسول کی جو اس کے دل میں اس کے درجات ہیں الگ الگ کسی نے اگر کسی اللہ والے کی صحبت ہی نہ اٹھائی دل کا تذکیہ نفسی نہ کرایا اور اخلاق رزیلا سے پاک ہی نہ ہوا اور اگرچہ عالم فاضل بھی ہوا لیکن کسی اللہ والے کی تربیت میں نہیں رہا تو اس کو عشق و محبت کا وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جس نے اہل اللہ کے ساتھ کچھ زمانہ تربیت کا گزارا جس نے زمانہ تربیت کا گزارا ہو تو اس کے دل میں جو محبت کا عالم ہوگا جو شوق اور عشق عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ وہ اس کے دل میں اس درجے کا نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کی جتیاں نہ اٹھائی ہو ان کے زیر تربیت نہ رہا ہو اس کے درجات ہیں اس قید کے درجات ہیں بلا جان کیا جاؤ مینا عالم تیرا ہے خوش خراب مدینہ تیرا ہے خوش خراب مدینہ حج کا موسم تھا حضرت نے سنا ہے ایک بزرگ تھے حج کا موسم تھا لوگ جو حج کے لیے جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے قوم بھی حجرف تک کو جائے کو جائے اے قوم بے حج رفتہ کئے معشوق ہمیں فرما رہے تھے کہ قوم جو حج پر جا رہے ہو تو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو معشوق تو یہاں بیٹھا ہے اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مسکن اللہ کے رہنے کی جگہ کیا ہے مومن کا قلب وہ بھی ٹوٹا ہوا قلب ہر مومن کا قلب بھی قابل نہیں ہوتا جب تک اس کی رگڑائی نہ ہو چمکائی نہ ہو صفائی نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رہنے کا جگہ نہیں بناتے ہیں فرماتے ہیں انا کثیرتی پلو کو کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں کعبہ شریف جاؤ گے حج فرض تو وہیں ہوگا فرض حج ہو گیا تو وہ تو وہیں جا کر ادا ہوگا لیکن وہاں ملے گا کعبہ اور رب کعبہ کہاں ملے گا ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملے گا اللہ کو حاصل کر دو اے قوم کے حج رفتہ کو جائے کو جائے حج کو جا رہے ہو لیکن گھر گھر کو جا رہے ہو گھر والے سے کچھ راہ و رسم پیدا کی کچھ تعلق پیدا کیا اپنا کچھ دوستی پیدا کی اگر نہیں کی تو تمہارا معشوق یہاں ہے پہلے اس معشوق سے دوستی اور محبت کا تعلق کر لو پھر جاؤ پھر تمہیں کعبہ کے انوارے حقیقی نظر آئیں بلا جان کیا مینا عالم تیرا کیف ہے خوش خراب مدینہ یہ صبح مدینہ مدینہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر تیوہ مدینہ امد نگر تیوام مدینہ ایک احترام تو یہ ہے ادھر یہ تصور کرو تو لطف کا کیا عالم ہوگا کہ یہ مدینہ شریف کی انہی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلتے ہوں گے آپ کے نقش قدم اور دوسرے صحابہ بھی یہاں چلے ہوں گے ان کے کہیں یہاں گھر ہوں گے کہیں وہاں یاد کے جا رہے ہوں گے وہی جگہ ہے اور ایک احترام یہ بھی ہے کہ وہاں کی کسی چیز کو برا نہ کہے وہاں کے لوگوں کو بھی برا نہ کہے ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرے ان کے لیے دل میں نیک گمانی رکھے اور ان کے لیے احترام رکھے حضرت نے سنایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ایک صاحب مدینہ شریف پہنچے وہاں دہی لے کے کھانے لگے تو اس میں کچھ ترشی تھی تو کہا کہ ہمارے دلی کا یا ہندوستان کا دہی میٹھا ہوتا ہے یہاں کا کھٹا ہے رات پات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انتہائی ناراضگی کے عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مدینے سے نکل جاؤ بہت توبہ استفار کری پھر شاید کہیں جا کے اس لیے وہاں کی کسی چیز کو برا نہ کرے مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر نے بتایا کہ بعض اوقات ہجوم کی وجہ سے وہاں دھکا بھی لگ جاتا ہے روز افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم ہوتا ہے اور نادانستگی میں بھی دھکا لگ جاتا ہے بعض اوقات وہاں کے نگہ بان ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے دھکا دے دیتے ہیں یا بڑے کر دیتے ہیں تو وہ نہیں دیتے ہٹاتے ہیں تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہاں کے فرمایا کہ وہاں کے دھکے بھی خوش نصیبوں کو ملتے ہیں دربار کے دھکے بھی خود خود خود نصیب خوش نصیبوں کو ملتے ہیں مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم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 نگاہوں میں سلطانیت ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہوگی جو پائے گا دل میں پیا میں مدینہ جو پائے گا دل میں پیا میں مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہے جو پائے گا دل میں پیام مدینہ یعنی کو دین پر واقعی حقیقی معنوں میں عمل کی توفیق ہو گئی ایک تو ہے علم کا حاصل ہونا ایک ہے عمل جب تک عمل نہیں ہوگا علم پر اس وقت علم کام کریں گے ایسی مولانا لوگی فرماتے ہیں ائی القوم الگی پھر مدرسہ کل لما حسل تم ہو وس وسا قوم جو مدرسے میں پڑھتے ہو تم لوگ یہ علم دین حاصل کر رہے ہو بہت مبارک ہے بڑی نعمت ہے بڑا نور ہے لیکن یہ اس وقت تک وس وسا ہے یہ علم نہیں ہے علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے اور اللہ تک عمل پہنچاتا ہے علم نہیں پہنچاتا علم تو شیطان کو بہت بولتا اور وہ عبادت بھی بہت کرتا تھا لیکن اندر خرابی تھی اس خرابی کو اگر کسی کی تربیت میں اچھا کر دیا جائے خرابی کو دور کر دیا جائے تو اس سے عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور جب عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ کا راستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک علم کامل ہو اسی وقت کے عمل بھی کامل ہو علم کامل کب ہوگا جب عمل بھی کامل ہو وہ علم وہ علم ہی نہیں جو جس پر عمل نہ ہو اللہ منفانی بما علم تنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ منفانی بما علم تنی کہ اللہ جو آپ نے مجھے علم عطا فرمایا اس اس, اس سے مجھے نفع بھی دیجیے والدینی ماجن فاؤنی اور وہ علم مجھے عطا فرمائی جو مجھے نفع دے وہ علم اور میرے علم میں اضافہ بھی کر دیجیے سب سے بات ہے حدیث پاک کی دعا ہے تو علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے اور جو اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ فن ہے جیسے معاش کے لیے آدمی کوئی حاصل کر لیتا ہے کوئی فن یا گر حاصل کر لیتا ہے پڑھائی کر لیتا ہے وہ فن ہے وہ علم نہیں ہے وہ کمانے کا فن ہے علم صرف وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے اور جو علم جو جو آدمی معاشیت کا ارتکاب کرتا ہے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے صحابہ کا اجماع ہے صحابہ فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے یا صحابہ فرماتے ہیں اجماع صحابہ کا اجماع ہے کل من اللہ فہو جو جتنے بھی گناہ گار ہیں اصرار کرتا ہے گناہ پر جری ہوتا ہے گناہ پر یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو فوراً وہ جاہل ہو گیا بلکہ گناہ ہو گیا تو اس کو ندامت پیدا ہو گئی اس نے توبہ کر لیا استغفار کر لیا تو وہ پھر متقی ہو گیا وہ جاہل نہیں ہے لیکن جاہل وہ ہے جو گناہ پر اصرار کرتا ہے علم کے باوجود بھی وہ عمل نہیں کرتا اور گناہ پر اصرار کرتا ہے تو کلو منا صلاح فو جاہل جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے اس لیے فرمایا کی نگاہوں میں سلطانیت ایج ہوگی کہ اس نے صحیح پیغام مدینہ پیغام مدینہ پا لیا کہ اللہ اور رسول کا عشق محبت اس کے دل میں گھر کر گیا اور اللہ کی عظمت اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت دل میں آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ طریقہ زندگی اور اخلاق حسنا اس نے پا لیے بس اس کی نگاہوں میں سارے عالم کی سلطنتیں ہیٹ ہو جائیں گی کتنے بھی امیر بڑے بڑے عمرہ سیٹ ہوں گزرا ہوں اور حکمران ہوں ان کے سامنے سینہ تان کے رہے شاہ ولی اللہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے سلاطین مغلیہ کو آپ نے خطاب کیا ایک دفعہ سلاطین مغلیہ کو اور وہاں تقریر میں جوش سے یہ فرمایا دل دارم جواہر عشق تحویلش کے دارت زیر گردوں سامانے کے مندار فرمایا سلاطین نے مغلیہ کو چیلنج کیا کہ ولی ولی شاہ اللہ اپنے سینے میں ایک دولت رکھتا ہے اگر اگر اس دولت کے آگے کوئی مقابلے میں ہو تو میرے سامنے آئے سلاطین نے مغلیہ کو مستار کیا کیا اللہ کے عشق و محبت کا موتی اللہ کے عشق و محبت کی دولت یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے بادشاہتیں نیلام ہوتی نظر آتی ہیں میرے حضرت کے جملے ہیں کم و بیش کہ یہ سب بادشاہتیں اور سلطنتیں اس کو نیلام ہوتی نظر آتی نگاہوں میں سلطانیت ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہوگی جو پائے گا دل میں پیا مدینہ جو پائے گا دل میں پیا مدینہ سو میں مدینہ یش میں مدینہ مبارک تجھے ہو قیام مدینہ سکون جہاں تم کا جمان ہو سکون جہاں تم کہاں نوٹتے ہو سکون جہاں نظام مدینہ سکون جہاں نظام مدینہ دیکھو دنیا میں بھی کوئی چیز کی ایجاد کرتا ہے تو اس کا طریقہ اور اس کا مینول انگریزی میں کہتے ہیں اس کو مینول ہر چیز کا ایک مینول بنایا جاتا ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کریں گاڑی کا بھی مینول ہوتا ہے کمپیوٹر کا بھی مینول ہوتا ہے موبائل کا بھی مینول ہوتا ہے ٹائپ رائٹر کا بھی مینول ہوتا ہے ہر چیز کا ایک مینول ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو یہ درست کام کرے گی اسی طرح انسان کا مینول اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل فرما دیا اور اس کا پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوض فرمایا کہ دیکھو ہمارے نبی کا نمونہ دیکھو جیسے وہ جیسے جیسے وہ کرتے ہیں تم ایسے ایسے کرتے جاؤ ان کن تم کبھی اللہ کبھی ہونی ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری معرفت اور ہماری محبت لے کے ہمارے پاؤ واپس آ جاؤ دنیا میں تمہیں ہم اس لیے نہیں بھیج رہے کہ تم وہاں کی رنگینیوں میں پھنس جاؤ اور وہاں کے معاشرے کے مطابق چل جاؤ بلکہ تم یاد رکھو کہ ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں اور ہم تمہارا تمہاری زندگی کا اور طرز زندگی کا قانون بنانے والے ہم ہیں ہمارے قانون پہ چلو گے تو تم ٹھیک رہو گے اور اگر ہمارے قانون پہ قانون کی خلاف ورزی کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرو گے تو بے چینی پریشانی عذاب مصیبتیں اور طرح طرح کی مشکلات طرح طرح کی بیماریاں کیونکہ تم ہمارے بنائے ہوئے مینول پر نہیں چل رہے اب یہ کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز انٹر کرنی ہو اور آپ بٹن دبائیں گے اسکیپ کا تو کیا ہوگا بھائی انٹر ہوگا کبھی اس میں کبھی نہیں ہوگا ہمیشہ وہ تباہی مچائے گا یا انٹر کرنا ہو اور بٹن ہم دبا دیں ڈیلیٹ کا تو وہ سارا کا سارا خرابہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو اسی طرح سے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اپنی آسائش اور آرام اور راحت کے لیے ہر انسان محنت کرتا ہے لیکن چونکہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے چاہ رہا ہے وہ ایکٹر کا بٹن دبانا اور ہو جاتا ہے ڈیلیٹ وہ اللہ کے اور رسول کے طریقے پہ نہیں چل رہا تو چاہ تو رہا ہے وہ اپنی راحت لیکن مل رہی ہے پریشانی کیا وجہ ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجینا آپ کی آزاد تر غم دو جہاں سے آزاد غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ کیا بات دیکھیے فرمایا کہ جو ہو جائے دل سے دل سے غلام مدینہ یعنی ہر بات کو قبول کر لو جو اللہ رسول کا حکم ہے آمن نہ ہو اس کو بس اس پر اس پر ہی عمل کرنا ہے مالک کا حکم مالک کی مرضی ہے جو مالک نے ہم کو بنایا ہے مالک ہمارا مالک ہے تو جو اس کا حکم مالک کا حکم چلے گا غلام دے کہ غلام کا اپنا حکم چلے گا بس وہی کام کرنا ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے اور جو ہو جائے دل سے غلام ہے مدینہ صرف نعرے بازی اور شور شرابہ اور جلوس اور ڈھول بازے تاشے سب شریعت کے خلاف ہیں یہ نعرے لگانے سے اللہ ملے گا یہ ڈھول باجے ہو جانے سے اللہ ملے گا بنا جلوس نکالنے سے اللہ ملے گا صحابہ نے جلوس نکالے تھے یا جشن منائے تھے اور عشق و محبت کے نعرے لگائے تھے عمل کر کے دکھائے عمل عمل کرنے سے معلوم ہوا کہ جو ہو جائے دل سے غلام ہے کبھی دل اس کو دل رکھ دے دل اپنے دل کا سودا کر ڈالے اپنے مالک سے ہاں؟ مولانا رومی کیا کیا بات فرماتے ہیں کہ خوش طرز ہر دو جہاں آ جا فرماتے اور خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بہت کے مرا باتوں بھگت اے خدا جس جگہ میرے سر کا سودا آپ سے ہو جائے وہ جگہ میرے لیے ساری دنیا میں سب سے خوش طرح سب سے مبارک وہ جگہ ہے یعنی جہاں گناہ کا موقع آ جائے آپ کی نافرمانی کا موقع ہو اے خدا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا جس جگہ یہ سودا آپ کا میرا ہو جائے وہ جگہ مجھے ساری دو دونوں جہان میں جنت سے بھی بڑھ کر مجھے وہ جگہ پوچھتا ہے کہ جہاں آپ آپ کی مرضی پر میرا سر کٹ جائے آپ کی مرضی پر میرا سر کٹ جائے آپ کی خوشنودی کے لیے میرے دل کا سودا ہو جائے خون ہم خون ہو جائے میرا دل میرے ارمانوں کا خون ہو جائے لیکن اے خدا آپ کا قانون نہیں ٹوٹے وہ جگہ مجھے اس سے زیادہ خوشتا ہے دونوں جہان کی نعمتوں سے زیادہ مجھے قیمتی ہے تو کیا بات فرمائی جو ہو جائے دل سے بلا دل جو ہے وہ اپنا بس سودا کر لو دل کا اپنے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی پر کہ میں نے چلنا ہے تو اللہ اور رسول کے آپ چلنا ہے بس اس کے آگے کوئی بات نہیں یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے بلکہ نمی سے پیار سے ادب سے جہاں جیسا موقع ہے بڑے ہیں تو ادب سے کام لینا ہے چھوٹے ہیں تو شفقت سے کام لینا ہے اولاد ہے تو حکمت سے کام لینا ہے بڑے ہیں تو ادب چھوٹے ہیں تو شفقت اولاد ہے تو حکمت حکمت بہت ضروری ہے حکمت سے نہ چلیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا دو دو جہاں سے جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام میں مدینہ یسو ہے مدینہ یشام مدینہ پیام مدینہ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 تجے دار ہے نام مدینہ یہ ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ دل تڑپتا

کا نہ ہو قلب جس کا نہ ہو مدینے میں کیا مطلب جس کو ہر وقت یہ فکر اور دھن اور دھیان نہ ہو کہ ہر اس موقع پر جو اس وقت موقع ہے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ عمل تھا ہر ہر لمحہ ہر ہر قدم ہر ہر سانس جس کو یہ فکر اور دھن اور دھیان نصیب ہو جائے بس اس کا قلب ہر وقت مدینے میں ہے قلب جس کا نو مدی میں قلب جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ ڈھلی ہو اس کا جینا کیا جینا ہے جانور جانور خدا ایک کل رہا بلحم مزن جو اللہ اور رسول سے دور ہو گیا اس کی زندگی جانوروں جیسی ہوگی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکارے میں اخلاق اپنایا طریقہ زندگی اپنایا اس کو احسنا اپنایا اس کی زندگی تو کیا زندگی ہے وہی زندگی تو زندگی کہلانے کے قابل ورنہ زندگی کا ہے دل تڑپتا ہے میرا سینے میں دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں گا کلو ندی میں کل جس کا نو ندی میں اس کا جینا کوئی میں اس کا جینا مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا سفر نامہ دسواں سفر ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ کا دسواں سفر اس کا عنوان بھی عجیب ہے پردیس میں وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکر سبحان اللہ ہوئے حضرت نے فرمایا کہ حسینوں سے ہتھیار نہ لو نہ دو ارشاد فرمایا کہ پی آئی اے کے ایک افسر نے جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں بتایا کہ پی آئی اے کی ایک نے انہیں حلوہ پیش کیا جو وہ گھر سے بنا کر لائی تھی اور انہوں نے قبول کر لیا لیکن دوسرے وقت اس کو ڈانٹ لگائی اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ حلوہ دینے سے میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت کروں گا یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ ایک مسئلہ سن لو کہ اگر کوئی حسین ہتھیار دے یعنی کوئی نامحرم عورت ہتھیار دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو کیونکہ اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کی محبت بڑھ جائے گی شیطان کان میں کہے گا کہ پٹی ہوئی ہے پٹی ہوئی کو پٹا لو اگر کوئی کہے کہ اگر ہدیہ واپس کرتے ہیں تو اس کا دل دکھتا ہے تو دل دکھا دو مگر اللہ کے قانون کو مت توڑو دل توڑ دو قانون الہی مت توڑو اللہ کا قانون زیادہ قابل احترام ہے یا ان کا دل زیادہ قابل احترام ہے اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی حیثیت نہیں حضرت اس موقع پہ فرمایا کرتے تھے مراعت الحق الخلق ماں مراعات الحق کہ جس کا دل رکھنا ہو پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ کا قانون نہ ٹوٹے دل رکھنا اس وقت دل رکھنا چاہیے جہاں اللہ کا قانون نہ ٹوٹے جہاں اللہ کا قانون سلامت ہے وہاں جتنا چاہے دل رکھو خوب تواز سے پیش آؤ اور کوئی دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو اور کوئی ہدیہ دے اس کا ہدیہ بھی قبول کرو اور اس کو ہدیہ دو بھی لیکن قانون اللہ کا نہ ٹوٹ رہا یہ پیش نظر رہے دل توڑو قانون الہی مت توڑو اللہ کا قانون زیادہ قابل احترام ہے یا ان کا دل زیادہ قابل احترام ہے اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی حیثیت نہیں اس کا ہدیہ واپس کر دو اور کہہ دو کہ تمہارا ہدیہ اس لیے قبول نہیں کہ اس سے تمہاری محبت بڑھ جائے گی اور پھر تم سے ملنے کو دل جائے گا لہذا حسینوں کا ہدیہ قبول کرنا اتنا ہے جس نے ہدیہ قبول کر لیا ہو وہ اللہ سے توبہ کر لے کہ یا اللہ اب آئندہ کبھی حسینوں کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا حسینوں کو نہ ہدیہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے ہدیہ دینے میں بھی خطرہ ہے اور یہ تو بتانے کا طریقہ ہے ہدیہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے اور ہدیہ لینے سے بھی محبت بڑھتی ہے لہٰذا اللہ کے راستے میں سخت رہو جلد رہو بالکل لچک پیدا نہ ہو نہ دل میں نہ جسم میں نہ زبان میں اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آپ کو سنکھیا پیش کرے اور کہے کہ تھوڑا سا تکلیف یہ بہت مزیدار ہے تو آپ چکھیں گے اللہ کی نافرمانی یا نافرمانی کا سبب زہر سے کم نہیں اور کچھ نہیں تو اللہ کی نافرمانی کے وساوس تو آ ہی جائیں گے وس سے تو بچ نہیں سکتے اگر بہت متقی ہے تو بھی وسوسے آئیں گے کہ کیا بات ہے ہدیہ کیوں دیا معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کے باوجود میں پسندیدہ ہوں اس کی نظر میں شاید سلیکٹ ہو رہا ہوں یاد رکھو کہ زہر کو زہر سمجھو اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی زہر کوئی عذاب نہیں ہزاروں لاکھوں دل ٹوٹ جائیں اللہ کے قانون کے سامنے دل کی کوئی قیمت نہیں دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی حسین کو دیکھ کر ٹوپی ٹھیک کر لی داڑھی کو ہاتھ سے برابر کر دیا تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ حسین کی نظر میں تم منظور بننا چاہتے ہو منظور یعنی اپنے آپ کو دکھانے والا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے حسینوں کا ہدیہ واپس کرنا بڑے اللہ والوں کا کام ہے اللہ کے شیروں کا کام ہے یہاں بڑے بڑوں کا دل پسیت جائے گا کہ ارے یار اس کا دل دکھے گا کہے گی کہ ملا لوگ خشک ہوتے ہیں اس وقت ہمت مردانہ چاہیے ہمت شیرانہ چاہیے شیر ہرن کا خون پیتا ہے تم بھی اپنے نفس کا خون پیو چاہے کوئی بھی کوئی کچھ بھی سمجھے چاہے سمجھے کہ ملا خشک ہوتے ہیں چاہے ریوت بھی کرے ادھر ادھر برائی بھی بیان کرے تم سب بدنامی برداشت کرو پھر آسمان کی طرف دیکھو کہ اے اللہ آپ کے لیے دنیا بھر کی بدنامی برداشت کرتا ہوں ورنہ اگر ہدیہ لے لیا اور اس کی محبت بڑھ گئی اور گناہ کا وسوسہ دل میں آ گیا تو کیا ہوگا اس لیے حسینوں کا ہدیہ قبول نہ کرو نہ لو نہ دو ایک آدمی خواہ اتنا ہی بدصورت ہو ناک کا چپٹا آنکھ کا مہنگا ہو لیکن جب اس کو کوئی عورت دیکھتی ہے یا کوئی حسین لڑکا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کچھ اس کی نظر میں جچ رہا ہوں ضرور کوئی بات ہے کبھی تو یہ مجھ کو دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ بیوقوف سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ ذرا دیکھ لو اس بیوقوف کو غالب نے کہا تھا چاہتے ہیں خوب رویوں کو اثر آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے کہتا ہے کہ میں خوبصورتوں کو چاہتا ہوں لیکن ذرا آپ کی صورت کو دیکھیے اس حماقت کی کوئی حد ہے کہ بڈھا کوسٹ ہے اور حسینوں کو چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ حسین بھی مجھے پسند کرتے ہیں ذرا آپ اپنی صورت دیکھ لیجئے لہذا ہر شخص اپنی جیب میں ایک آئینہ رکھے جب کوئی حسین دیکھے تو آئینے میں اپنی شکل دیکھو اگر شکل اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ میرا حسن کسی نامحرم عورت یا مرد کے لیے جائز نہیں حسن کا شکریہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے اگر کسی نے کسی حسین کا تحفہ لے لیا اور کھا بھی لیا تو اب کیا کرے تقوا کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ طے کر دے لیکن طے کرنا واجب نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے کہ یا اللہ تعالیٰ آئیں کسی حسین کا ہدیہ نہیں لوں گا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے اور اس حسین سے بھی نظر بچا کر کہہ دے یا کسی سے کہلوا دے کہ اب آئندہ ہدیہ نہ لانا قبول نہیں کروں گا اس سے کہلوا دینا ضروری ہے ورنہ وہ سمجھے گی کہ ایک دفعہ لے لیا تو آئندہ بھی ضرور لے لیں گے جبکہ وہ افسر بھی ہو اور ماتحت تو افسر کو اور بھی خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ترقی ہو تو کہہ دو کہ ہم خوش نہیں ہوئے ہم کو تکلیف پہنچی ہمیں ہدیے کی ضرورت نہیں بغیر ہدیے کے ہم ہر ایک کے ساتھ عدل انصاف کریں گے جو بے وصولی کرے گا اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے اور اگر بے وصولی نہیں کرو گے تو سب کے ساتھ انصاف کریں گے اور اگر بے اصولی اگر اور اگر بے اصولی نہیں کرو گے تو سب کے ساتھ انصاف کریں گے لہذا ہمیں کوئی ہتھیار دینے کی جرت نہ کرے ارشاد فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے اور مرض شدید ہو جاتا ہے تو کوئی حسین یاد نہیں آتا میر صاحب سے پوچھ لیجیے جب ان کی این ہو رہی تھی تو کون حسین یاد آ رہا تھا اس وقت تو اللہ والوں سے دعا کراتا ہے کہ میری جان کی حفاظت کی دعا کیجیے جب چاند کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے جب چاند کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے یہ شریف بندوں کا کام نہیں کہ جب مصیبت پڑے تبھی اللہ کو یاد کرے حدیث پاک بات میں ہے اللہ پھر رخا جب فی شدہ تم اللہ کو سکھ میں یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ میں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی تو یہ آج جمعرات بھی ہے اور جمعے کا جمعے کے اعمال شروع ہو چکے جس کو توفیق ہو جس کو ہمت ہو جتنی اور جمعے کے اعمال جو بتلائے جاتے ہیں جیسے بیگو شریف کی کثرت کا قدر تحمل اور دوسری سنتوں کا اجتماع جمعے کے دن کی جانا ہے جمعے کے دن کے اعمال یعنی مردوں کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا اچھے اور صاف کپڑے پہننا مسجد جلد جانا مسجد پیدل جانا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا خطبے کو غور سے سننا اور کوئی لاہ لائف کام نہ کرنا یہ جمعے سے متعلق احکام کام ہے اس کے علاوہ اپنے غیر ضروری بالوں کی صفائی اور داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا سر کے بالوں کو سنت کے مطابق بنا دینا ناخن کاٹنا صفائی ستھرائی اور جس کی ہمت ہو جس کو شہر سے اجازت ہو سورہ کہو بھی پڑھ لیں اس کی بڑی فضیلت ہے جمعے کے لیے سورہ کہب کے اہتمام کی اور کثرت ضرور شریف بتاتا رہتا ہوں کہ کثرت ضرور شریف کا یہ مطلب نہیں کہ ہزار ہزار دفعہ پڑھے بلکہ جتنا معمول ہو شریف پڑھنے کا روزانہ جو مشاعر ہمارے شہر کا ہے ایک ایک تصویر ضرور شریف کی روزانہ کا معمول ہو تو اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کر لے جیسے ایک سو کے علاوہ تینتیس دفعہ اور پڑھ لے تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا جس کو کم بتایا ہے پڑھنے کو تینتیس دفعہ بتایا ہے وہ پانچ سات دفعہ گیارہ دفعہ اضافہ کر لے تو انشاءاللہ یہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر برو شریف کثرت کی کثرت کیا کرو تو اس میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہر کام کو سنت کے مطالعہ کرتا تو یہاں کتاب ملتی ہے ہمارے حضرت کی تعریف کرتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے یہاں بھی موجود ہے جس کے پاس نہ ہو تو ہم سے منگوا لے ہم اس کو بھیج دیں گے انشاءاللہ یہ پہنچا دیں گے تو اس میں جو سنتیں لکھی ہیں اور سو کر سونے کی سنتیں اور سو کر اٹھنے کی سنتیں اور بیت الخلا لباس اور کھانے پینے کی اور دوسری معاشرت کی سنتیں بھی اس کے اندر ہیں معاشرت کے متعلق جو سنتیں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں کیونکہ اصل تو ہماری اصلاح اخلاق ہے اور اسی سے متعلق سنتیں ہیں جس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں آپ گفتگو کے آداب میں چلنے پھرنے کے آداب میں رہنے سہنے کے آداب میں اس میں ساری سنتیں لکھی ہوئی ہیں اس کا خوب مطالعہ کرتے رہے بار بار تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر توفیق نصیب ہو جائے گی اور سنتوں پر توفیق سے کیا انعام ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تم تمہیں کو اللہ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی سب سے بڑا انعام تو یہ ہے پھر دوسرا بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط کا حق بنی جس نے میری سنت سے محبت کی سنتوں سے اس نے مجھ سے محبت کی امن احب بنی کرانا مائی پھر جنت اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہونا تو ان سب چیزوں کا اہتمام یہ سب حاصل تصور ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ